حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہوتے ہوئے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو حتیٰ کہ ہلکا پھلکا ہو جائے یعنی حاجت سے فارغ ہو جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 619